جے ہم کو الہی دہر میلا دور نبی بخش دے ہم کو الہی بخش دے ہم کو الہی بخش دے ہم کو الہی بہر میلا دور نبی دعوائے امال اسیا سے میرا بھرپور ہے پر ابا رسالت میں ہم حاضر ہوں گرتے پڑتے پہنچے آقا میں وہی ہوں آقا میں وہی ہوں جو ہر بارہویں کو آپ کی آمد کی خوشی کیا کرتا تھا صبح شادی کے وقت درود و سلام پڑھا کرتا تھا آقا میرے پاس کوئی نکی تو نہیں ہے آپ کی نسبت ہے ایمان کی سلامتی ہے اور آپ کی جشن ولادت کی خوشی منانے کا وہ ان گھریوں میں میری حاضری تھی جہاں آپ کے کئی اشاک جمع ہوتے تھے وہاں یہ ایک بدکار بھی آتا تھا اس اس گری کی میں جو ہماری حاضری تھی اس حاضری کو قبول کر کے آقا ہم پر نگاہ کرم کر دو کیا آقا نگاہ کرم کرے توجہ فرمائے شفاعت فرمائے اپنے رب سے بخشوائے اور ہمیں جنت میں داخلہ دلا دے کہ یہ میری ولادت کی خوشیاں مناتے تھے کہ ہم نے علماء سنا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اسے خوش ہوتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اسے خوش ہوتے ہیں آقا آقا ہمیں خدا کی ولادت کی بڑی خوشی ہے ہمیں بڑی خوشی ہے آکا ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہے ہیں کہ ہم محض اپنے رب کے کرم سے آپ کے جشن ولادت کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا رسول اللہ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے ہم پر نکاح کرم کرنا اپنا توجہ کرنا کہ میں کب آنے کے لائق تھا آقا میں اس پور ذوق اور اس قدر خوبصورت اجتماع میں میں کب آنے کے لائق تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے لائق تھا گلاکار سیاکار کار کار میں کب آنے کے لائق تھا کا میری زبان اس لائق کہا جو آپ کا ذکر کر سکے آپ کا پیارا نام لے سکے رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک نظر صرف ایک نظر ایک توجہ پڑ جائے اللہ اللہ تیرے ابھی بھی ایک نظر رحمت پڑ جائے قسمت میں لاکھ بیج ہو سو بل ہزار کچھ قسمت میں لاکھ بیچ اے دکھیارو اے قرضوں کے مارو اے بے روزگارو اے بے اولادو اے دنیا کی در در کی ٹھوکرے کھانے والوں پریشان حالو قسمت میں لاکھ پیج ہو سوبل ہزار کچ یہ ساری گتھی ایک ایک تیری میں محتاج ہوں نگاہ کرم کا سرکار تک آئے ولادت کا صدقہ پابند سنت ہمیں سے سرکار آئے ولادت کا صدقہ بیا میں اثر تو ہو اس کی جو بدکار آئے کا صدقہ مدینے میں آقا یا رسول اللہ مجھے موت ہے میرے سرکار آئے میں مدر کرتا رخ کدھر کرے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں ہائیں کہاں چھوڑ کے سچ سچ

بس ویسے آپس میں تمہیں کالی ہے لوگ ہس گئے آسو آسو ہے پریا کسی کر

چھ چھ چھ چھ

کچھ ہے سر سار تب چو سار تب چو چا سارا تجا رے تو شان سے بدکار نہیں ہوتا شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت اب صبر گناہ سرکار نہیں ہوتا یہ ساتھ کی بالا رسول اللہ مجھے اس خواب کپلت سے جگا دو یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں بندہ تیرے ٹوٹی جاتی تھی توجہ ہوئی تو ہی بھرے گی اگر انہوں نے توجہ نہ کی بروز حشر اگر چشمے کرم نہ کی تو پھر ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ اگر آقا نے توجہ نہ کی بروز حشر یا رسول اللہ بروزے لا یار سل لاج رکھ لے کی جشن ولادت کی خوشی منانے ہمارے پاس کوئی عمل اچھا نہیں ہے ہم اچھے نہیں ہیں اچھوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے یا رسول اللہ ہمیں محبت ہے آپ کے جو سچے عاشق ہیں ان سے ہمیں محبت ہے آقا انہی کا صدقہ ہمیں بھی نبھا لینا اپنے اچھوں کا صدق تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نہیں پالو بدوں کو بھی نہیں پالو اور ہمیں اپنے رب سے بخش دو اپنے رب سے بخش پا کر جنت میں داخلہ دلا دے آقا تمہارے ہو دکھ سے کہوں آس تم یعنی رسول اللہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کس سے اپنا دکھ درد کہوں آپ تو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہو اور مجرموں کی وکالت کرنے والے ہو شفیع آ مجھے دامن مجھے لے لو بنا ہے کسات ہو سیتا سیتا حقیقت بس چملا ست کے چم سد کے چم چم چم سد کے چم چم چم سد جا مجھ کچھ زور چورا